نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا

ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عرضه ورسوله أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي

محترم حضرات ہم نے گزشتہ نشست میں نماز کی آخری شرط اور نماز کا پہلا فریضہ تقبیر تحریمہ کا کہنا اس پر ہم نے گفتگو کی اور اس میں کہاں کہاں ہم سے تصاہل یا غلطی ہوتی ہیں ان کی ہم نے نشاندہی تقریر تحریمہ اللہ اکبر کہہ کے شروع ہوتی ہے اس تلفظ کو بھی ہم نے بتایا کہ اس کا تلفظ بھی صحیح ہونا چاہیے اور ہم نے اس میں چار ایسے تلفظ کا ذکر کیا کہ جس سے نماز فاصل ہو جائے اور اس پر گفتگو ہم نے گزشتہ درس میں کی ہے یہ نماز کی چھٹی شرط آج ہم نماز کا دوسرا فریضہ دو قیام اس پر ہم کلام کریں گے سب سے پہلے تو تقبیر تحریمہ کھڑے ہو کر کہی جائے گی جس میں کلام شرط اور تقبیر تحریمہ کے باندھنے کا طریقہ ہم حلفیوں میں اہل سنت میں یہ ہے کہ اپنی انگلیوں کو اپنی حالت پر رکھا جائے انگلیاں قبلہ رخ ہوں بہت سارے حضرات انگلیوں کو سیدھا کرنے کے لیے اپنی صحیح حالت پر رکھنے کے بجائے اس کو بالکل ہی پھیلا دیتے یہ بھی سنت کے خلاف انگلیوں کو اپنی اصلی حالت میں رہنا چاہیے اور قبلی کی جانب ہو اور یہ انگوٹھے کان کی نو کو لگے اس طرح اللہ اکبر کر کے ناف کے نیچے ہاتھ باندھے جائیں یہ بھی ایک دو منٹ کے لیے آپ سمجھ رہے بہت سارے حضرات کس طریقے سے ہاتھ باندھتے کانوں تک ہاتھ نہیں بلکہ کندھوں تک ہاتھ اٹھاتے بلکہ میں ایسی حدیثیں موجود ہیں جس سے لوگوں کو غلط فہمی ہوئی کہ حضور علیہ السلام اسلام نے تقبیر تحریمہ کے بعد کندھوں تک ہاتھ اٹھایا یہ موجود لیکن کئی حدیث ایسی ہیں کہ جس میں یہ بتایا گیا کہ اردو علیہ السلام نے کندھوں تک ہاتھ اٹھائے اور اپنے انگوٹھوں کو کان کی لو تک لگایا حدیثوں میں دونوں باتیں موجود ہیں اس لیے ہمارے یہاں ہنفیوں کے یہاں کان کی لو ان انگوٹھوں کا لگنا یہ سننا اب اس کے بعد آئیے ہاتھ کہاں باندھے بہت سے حضرات کچھ حدیثوں سے استدال کر کے ہاتھ یہاں سینے پر باندھتے جو ان کا مسئلہ امام شافی کے ماننے والے حضرات وہ بھی سینے پر ہاتھ باندھتے شافی حنفی مالکی چونکہ یہ امام کے مخلف ہیں اپنے امام کے قول پہ عمل کر کے اگر یہ سینے پر ہاتھ باندھے ہمیں کوئی اعتراض نہیں بلکہ ہمارا مذہب یہ ہے کوئی اگر حنفی امام موجود نہ ہو اور شاقل ہو اور اگر اس میں امامت کے سارے تقاضے پورے پائے گئے تو ہم ہمارے مذہب کی رعایت کرتے ہوئے وہ نماز پڑھائیں بنا تردد ہم امام شافی کے ماننے والے کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں یہ بات بہن اور اسی طرح امام شافی کے ماننے والوں کا امام اگر نہ ہو تو وہ سب کے سب انفی امام کے پیچھے نماز پڑھی وہ اپنے طریقے پر پڑھیں ہم اپنے طریقے پر پڑھیں کراچی میں آپ کھٹا کالی پوری کراچی میں آپ کے ذہن میں نہیں ہوگا کوئی شافیوں کی مسجد ایک مسجد صرف پوری کراچی میں شافی حضرات کی ہے یہ آپ نے دیکھا ہوگا یہ بھول بہار خان اس کے قریب ایک کوکنگ سوسائٹی انڈیا میں ایک علاقہ کوکنگ ہے جس کے رہنے والے شافی ہیں صرف پوری کراچی میں وہ ایک ہی مسجد ہے اور وہاں امام شافی کے ماننے والے وہاں نماز پڑھتے ہیں ورنہ جو پوری کراچی میں شافی حضرات ہیں وہ کس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں سارے وہ حنفیوں کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو حنفی اور شافی میں کوئی جھگڑا نہیں جھگڑا ان سے ہے کہ جو کہتے ہم کسی امام کو نہیں مانتے اور بخاری شریف سے خود ہی حدیث سمجھ کر ہم اس پر عمل کریں ہمارا جھگڑا ہو ان سے ہمارا تنازع ان سے بالکل ایسے جیسے کوئی ڈاکٹر دوا تجویز کرے کچھ بھی تجویز کرے آپ ڈاکٹر کی دوا مجموعہ میڈیکل اسٹور پہ جاتے وہ دوا خرید کر استعمال کرتے پہلے ڈاکٹر آپ کی نف دیکھتا آپ سے پوچھتا آپ شوگر کے مریض تو نہیں آپ ہارٹ کے مریض تو نہیں ایکس رے کی ضرورت ایکس را کرتا ہے ساؤنڈ کرتا ہے پھر اس کے بعد دوا لکھتا ہے تاکہ کوئی ریئیکشن نہ کوئی احمد یہ سوچے کہ ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں گے پیٹ میں درد ہے ایک تو الٹرا ساؤنڈ کے پانچ سو روپے لگیں گے پانچ سو روپے ایکس رے کے لگیں گے اور ڈاکٹر بھی لمبی چوڑی فیس لیتا آج کل تو ڈاکٹر مریضوں کی بڑی فائدے سے علامت بناتے ہیں بعض لوگوں کے تو دیکھنے کی فیس ہی ہزار ہزار دو دو ہزار روپیز تو کا عجیب بات کہ تین چار ہزار روپے بچانے کے لیے میڈیکل اسٹور جائیں اور میڈیکل اسٹور والے سے کہیں بھی پیٹ میں درد ہو رہا ہے ہر دوا مقرر اور میڈیکل اسٹور والا دو سو روپے کا دوا دے دے گا پیٹ کے طرف دو ہزار تو یہ بچ گئے ڈھائی ہزار یہ بچ گئے وہ مریض عقل مند ہے جو ڈائریکٹ میڈیکل اسٹور سے دوا لے کہ وہ مریض عقل مند ہے جو ڈاکٹر کے مشورے سے دوا لے بالکل اسی طرح سمجھی کہ جو لوگ کسی امام کے ماننے والے نہیں وہ ڈائریکٹ میڈیکل اسٹور سے دوا لے اور ہم لوگ حکیم کے مشورے سے دبا لیتے ہیں کہ مرض ہے تو مرض کی دوا کیا اس لیے ان سے ہمارا اختلاف شافی حنفی مالکی یہ مذہبی اختلاف نہیں کبھی آپ کے ذہن میں کبھی مذہبی اختلاف ایک بات اگر آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے تو اختلاف نہیں اختلاف اس سے ہے جو کسی امام کو نہیں ماننے کہتا خود میں اپنی عقل سے دین میں تلاش کر لوں گا ایسا کبھی نہیں ہوتا میڈیکل کی کتابیں پڑھ کے آدمی ڈاکٹر نہیں بنتا دینی کتابیں پڑھنے سے آدمی مفتی نہیں بن جاتا جب تک اس کے کورس کو نہ کرے اس وقت تک نہیں بن فرض کیجیے کہ حضور نے کندھوں تک ہاتھ اٹھائے یہاں تک نہیں اٹھائے فرض پڑھے تھے کہ حضور نے اپنے سینے پر ہاتھ باندھے بولے اور جو اس کتافات ہیں چاروں کی میں تقسیم ہوئے تو اگر اس کو یوں سمجھا جائے یہ سارے افعال نبی کریم علیہ السلام تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی ہر عطا کو باقی رکھنے کے لیے اس سلسلے کو چاروں میں تقسیم کر دیا ہر عطا حضور علیہ السلام و سلام کے زندہ ہے یہ کوئی خاص اختلاف نہیں کبھی آپ کے سوچ اختلاف ان سے ہے جو کسی امام کو نہیں باندھے اب آپ آپ نے کانوں تک اٹھا کہاں باندھیں گے اس میں تین قول ایک تو ہے ناس کے اوپر اور ایک ہے سو اللہ ناس کے اوپر یعنی کے یہاں اوپر اور ایک ہے بالکل ناپ کے اوپر اور ایک عظیم شریف ہے اور قسرا یعنی ناس کے نیچے یہ ہمارے امام امام اعظم کا مذہب ہے کہ اللہ اکبر کرنے کے بعد ناس کے نیچے ہاتھ باندھے جائیں یہ بات بھرے مجمے میں کہہ رہا ہوں اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں سارے ثبوت کے ساتھ کہہ رہا ہوں جن لوگوں نے یہاں ہاتھ باندھنے کی تحریک چلائی اور کہا یہ سارے حنفی لوگ یہاں ہاتھ باندھتے ہیں یہ غلط ہے تو آپ اندازہ لگائیے سازش کا ہاتھ ابو داؤد شریف مصر کی چھپی ہوئی ہمارے کتب خانے میں موجود جو سو برس سے پہلے کی چھپی ہوئی ابو داؤد چار حدیث اس باب میں ہیں کہ آپ یہاں باندھے جائیں پر آپ حیران ہوں گے سن کے یہی ابو داؤد شریف کراچی کے غیر مقلدوں نے چھاپی وہ چھپی بھی موجود تو حدیث اس کتاب سے اتنی بڑی سیانت کہ حدیث جب اپنے متبے سے چھاپی تو یہ چاروں حدیثیں حدیث کی کتاب ہی سے نکال جس میں ناک پر ہاتھ باندھنے کا ثبوت مجھے بتائیے کیا مطالعے کا انداز یہ ہے سرے سے حدیث رسول ہی کو غائب کر دیا جائے کتاب میں سے حدیث شریف ہی کو نکال دیا جائے کس قدر علمی پتیاں نہ گی کس قدر علمی سیانت اور جس کا جی چاہے آپ گے دارو اشاعت کی سعید کر ابو داؤ اور میں آپ کو مصر کی ابو داؤ شریف کا آپ کو سطح کا فوٹو کاپی دیتا ہوں اور اس میں دیکھیے کہ چار حدیثیں امام ابو داؤد نے ہاتھ باندھنے کی لکھی یہ سازش کیوں کی گئی ہم ابھی زندہ ہیں یہ پیغام ہم نے آپ کو بتا دیا ایک آدھ صدی گزر گئے اور اور ان کی کتاب عام ہو جائے تو آپ سے پوچھا جائے گا یہ جو آپ یہاں ہاتھ باندھتے کوئی حدیث آپ کے پاس ہے اب ابو داؤد شریف کھولے آپ تو پتا چلا کہ حدیث ہی نہیں آپ کے پاس کوئی ثبوت ہی موجود نہیں جی حدیث ہے اور بھی دوسری کتابوں میں یہ کتنی بڑی علمی خیانت ہے جس سے پہلے سنت کو دبایا جانا پہلے سنت کو بھی گرد دیا جانا اور اب کچھ دنوں میں یہ کہا جائے گا یہ جو آپ نماز پڑھتے ہیں نا یہ تو کہیں سے ثابت ہی نہیں اس لیے ہم نے اپنی کتاب امام اعظم ابو حنیفہ تصریف کی کبھی موقع لگے تو اسے پڑھ لیجیے اس کے آخری میں ہم نے جو نماز ہم پڑھتے ہیں اسے ایک ایک نماز کا ہاتھ کیسے اٹھائے جائیں کیسے باندھے جائیں ایک ایک کا ثبوت ہم نے حدیثوں میں دیا ہے موقع لگے تو امام اعظم ابو حنیفہ کا آخری بار نماز سے متعلق پڑھ لیجیے گا کہ ہاتھ اللہ اکبر یہاں باندھ جب آپ نے ہاتھ بناؤ تو قیام شروع ہو گیا تقبیر تقریبا میں قیام ضروری ہے اب آئیے اس کی ہم چند کو کامنا جو ہم سے ہوتی ان کا ذکر کرتے تقبیر تقریبا میں قیام ضروری ہے ایک آدمی اگر بیمار ہے کرسی پر بیٹھ کر کے تقبیر تحریمہ باندھے اور کھڑا ہو جائے تو تقریر تحریمہ نہیں ہو اس لیے کہ تحریمہ کے مت میں قیام فرض ہے کھڑا ہونا ضروری ہے جب کھڑے نہیں ہوئے تقبیر تحریمہ نہیں ایک اور سورہ سن لیجیے آپ ہم جب نماز میں آتے ہیں تو جناب الحکوم اور غور سے سنیے ہم سب سے یہ غلطی عموماً ہو جاتی جماعت رکو میں حدیث شریف میں بھی فکر کی کتاب میں بھی کہ اگر آپ نے رکو میں جماعت کو پا لیا تو آپ کو رقط مل گئی جس رقط کا رکو پایا آپ نے وہ رقط آپ کو مل گئی اب ہم کیا کرتے ہیں نماز ہے جماعت ہے رکو میں وہ ہم نے تقریر تحریمہ کری اللہ اکبر سیدھے ہم روکوں میں چلے گئے اس سے رقط نہیں ملی کیوں نہیں ملی ایک تو ہم نے کہا تقریر تحریمہ میں قیام فرض کہ اللہ اکبر ہاتھ چھوڑ دی جب ہاتھ باندھنے کی ضرورت اللہ اکبر ایک پانچ سیکنڈ کھڑی ہو جائے اب اس کے بعد اللہ اکبر کر کے رکو میں جائیں تقدیر تحریمہ بھی ہو گئی قیام بھی عطا ہو گیا اور آپ کو رکو بھی مل گیا سمجھے اب آئیے رکو میں کتنا دورانی آپ کو ملے تو رکو ادا ہو جائے گا مثلا آپ نے اللہ اکبر کہا اب اللہ اکبر کہہ کے آپ رکو میں گئے اگر آپ نے ایک تصویر بھی پڑھ لی تو اس رکت کا آپ کو رکو مل گیا بلکہ ہمارے موقع نے یہ بھی لکھا کہ آپ نے نیت کرنے میں کچھ دیر ہوئی آپ کو آپ نے کہا اللہ اکبر سچ ہوگی اللہ اکبر کہے کہ رکو میں گئی رکو میں اپنے ہاتھ آپ کے گھٹنوں تک پہنچ گئے لیکن سبحان ربی العظیم یہ کہنے کا موقع نہیں ملا تو ہماری تمام سخا کا فتوا یہ ہے کہ رکو کرنے میں گھٹنوں تک ہاتھ پہنچ گئے تب بھی رکو مل جائے گا یعنی تصویر اگر پڑھنے کا موقع نہ بھی ملا لیکن ہاتھ آپ کے گھٹنوں تک پہنچ گئے روکو ہو گیا اور اس طریقے سے آپ کو رقط مل جائے گی جس رکو میں آپ شامل ہیں اب آئیے قیام کی دوسری صورت اس میں ایک ہے قیام اور ایک ہے قوما ہمارے امام امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک تعبیل ارکان بھی واجب ہے قوما کیا ہے ہم رکو کرتے ہیں رکو کرنے کے بعد سنی اللہ لمن لے جب کھڑے ہوتے ہیں تو کھڑے ہونے میں کمر کو بالکل سیدھا کیا جائے چند سیکنڈ کے لیے بالکل کمر سیدھی ہو جائے اب اللہ اکبر کر کے سجدے میں چلیے کہ اتنا قوما بے انتہا ضروری ہے عمر ہم نے دیکھا کہ لوگ ابھی رکو سے سر اٹھاتے سمے اللہ لمن حمیدہ من کمر پوری سیدھی نہیں ہوئی رکو کے فوراً بعد یہ سجدے میں چلے جاتے بعض اکابر علماء کے نزدیک کا یہ قوما فرض ہے فتوا اس پتہ ہے کہ قوما واجب واجب تو ترک ہوا نماز آپ کی نافذ ہو گئی اچھا پھر یہی نہیں بلکہ ہر ایک میں تابیل ارکان ضروری کیا مطلب تابیل ارکان کا کہ نماز کے ہر رکن کو اچھی طریقے سے کیا جائے مثلا اگر آپ سجدہ کر رہے ہیں تو سجدہ اچھی طریقے سے کیجیے رکو کر رہے ہیں رکو صحیح طریقے سے کیجیے اطیات پڑھ رہے ہیں اطیات بھی صحیح طریقے سے آپ پڑھیے ہر رکن کو اچھی طریقے سے پڑھنا یہ تعدیل ارکان سمجھ میں نہیں آتا کہ ابھی ایک آدمی سجدے میں گیا سجدے میں جاتے ہی واپس آ جاتا ہماری کو سمجھ نہیں آتا کہ کیا پڑھ کیا رہا ہے کہ بھائی ابھی اسے سج سردے میں رکھا اور کڑاؤ میں رکو کیا پھر اس کے بعد کھڑا ہو گیا اس لیے علما نے کہا رکو اور سبے کی کم سے کم تعریف یہ ہے کہ تین مرتبہ سبحان ربی عوری سبحان ربی اعلیٰ کم سے کم تین مرتبہ کہا جائے اچھا ہو سکتا ہے کسی کو غلط فہمی ہو جائے کہ جی ہم نے بعض کتاب میں پڑھائے ایک مرتبے سے ادا ہو جائے یہ فخا جو ہے یہ بڑے حکیم ہوتے ہیں بڑے نباس ہوتے ہیں قوم اور ہماری بھلائی ہمیں ملوک ملوز دی انہوں نے یہ دیکھا کہ ایک آدمی سردے میں جا رہا ہے ابھی سرجے میں پہنچا نہیں کہ اس نے شروع کر دیا سبحان ربی آلہ اور اس نے وقت ابھی پورا ادا نہیں کیا اور اٹھنے میں بھی کہہ رہا سبحان ربی حالا تو تین کی کئے سی اس لیے لگائی کہ خدا نہ خاصتا ایک تکبیر سجدے میں جلاسے پتہ راستے میں ہو گئی کہیں اور ایک اٹھنے میں ہو گئی تو ایک تکبیر تو ضرور سجدے میں رہے گا تاکہ نماز ہو جائے اس لیے کم سے کم تین کی طرح لگائی ورنہ سات یا پانچ یا تین مرتبے کہنا بہت ضروری ہے امام جب نماز پڑھائے اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ اعتدال کا طریقہ اپنائے ہے ہم اگر سات مرتبہ سبحان ربی العالم اور سبحان ربی العظیم اطمینان سے کہیں تو دوسرے دن نمازی آدھے ہو جائیں یعنی مولانا رکو اور سجدہ بہت طویل کرتے اس لیے شریع مسئلہ بھی ہے کہ امام رواض اعتدال استعمال کرے کہ اتنا تاخیر نہیں اتنی زیادتی بھی نہیں اعتدال میں رہ کر کے نماز پڑھائے میں نے بخاری شریف میں حدیث پڑھی نشان بھی میں نے لگایا صحابہ کرام کرام الردوان نماز سے پہلے کسی جگہ سے جانے لگے نماز کا ٹائم قریب تھا دوست کو ہوئی تو صحابہ نے کہا کہ جو امام ہے ہمیں افسوس ہے ہم ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھ پانی حضور فرما کیوں نہیں پڑھ پاؤ انہوں نے کہا یہ اتنی لمبی نماز پڑھتے ہیں اتنی لمبی نماز پڑھتے کہ عام آدمی کو جاتا ہے حضور نے اس بات کو پسند نہیں کرنا فرما لو اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھ کر لوگ لوگوں کو دین سے برگشتہ کر رہے ہیں اس لیے اعتدال کے ساتھ نہ اتنی جلدی اور نہ اتنا دیر اس اعتدال کے ساتھ میں نماز ہو تاکہ نمازیوں کے بار نہ گزرے عام آدمی کام کاج کرنے والے لہذا ان کو راہ میں نماز پڑھانی چاہیے رکو اور ایک معقول طریقے سے زیادہ زیادہ تین مرتبہ حالات کے اعتبار سے یہ کیا جائے اب آئیے قیام ہم نے یہ عرض کیا کہ بال حضرات گھر سے چل کر آتے ہیں اور کرسی سے بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں پڑھ نہیں ہو سکتے آدمی جب گھر سے چل کر کے آئے تو قیام کیوں نہیں کرے گا ہاں مانا کہ پیروں میں تکلیف ہے زیادہ دیر کھڑا نہیں ہو سکتا تو کم سے کم یہ کرے کھڑا ہو جائے تقبیر تحریمہ باندھے اور جو اس کے پاس وقت جتنی طاقت ایک منٹ یا آدھے منٹ جو اتنی دیر کھڑا رہے اب اگر اس کی تانچیں کپ کپانے لگ جائے اب وہ نہیں کھڑا رہ سکتا تو اب بیٹھ جائے سدا نہیں کر سکتا روکو نہیں کر سکتا جو اشاروں سے کرے لیکن کھڑا ہونا ہوگا ہر ہاں، کوئی آدمی کھڑا ہی نہیں ہو سکتا مسجد میں نہیں آ سکتا یا تو بہت سارے لوگ کرسی پر اٹھا کر کے لے کر کے آتے مسجد میں ایسے شخص کے لیے قیام ہے کہ جو بالکل کھڑا نہیں ہو سکتا یا وہ مریض جو بالکل ہل جل نہیں کر سکتا اس پر بھی قیام قیامات مثلا اوپن ہارٹ سرجری کچھ دن آدمی بستر سے اٹھ نہیں سکتا بسا اوقات قلبی امراض اتنی صورت اختیار کرتے ہیں کہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ نہیں بالکل آپ ہل جل نہیں کریں گے آدمی بیٹھا ہوا ہے اب کس طرح نماز پڑھے قیام فرض ہے قیام کیسے کرے اچھا، وضو کے لیے نہیں جا سکتا تو ہم نے وضو کے مسائل میں بیان کیا کہ کوئی دوسرا آدمی اسے وضو کرا یا یہ کہ وضو کا تیمم کرے تیمم کرنے کے بعد ہم نے شرائط نماز میں بتایا کہ قبلے کی جانی منہ کرنا ضروری ہے اب مریض کا منہ قبلے کی طرف کیسے کیا جائے چلیے قیام تو اس کے لیے ماں ہو گیا مریض کا منہ قبلے کی طرف جب ہوگا جب قبلے کی طرف اس کی ٹانگیں کی جائیں تب منہ قبلے کی طرف ہوگا کہ قبلے کی طرف پیر کیے جائیں اور اس کی چار بھائی ہو یا اس کو گھما کر کے اس کے قبلے کی طرف کر دیے جائیں اور وہ وہاں بستر میں لیٹ کر کے نماز پڑھے اشاروں سے سجدہ کرے اشاروں سے رکو کرے جو پڑھ سکتا ہے ظاہر ہے کہ وہ پڑھے اب ایک مسئلہ رہ گیا وہ یہ کہ ہم نے اپنی گفتگو میں کہا ابلی کی جانب تھوکنا منع ابلی کی جانب آدتن پیٹ کر کے بیٹھنا منع اور ابلی کی طرف پیر کر کے سونا ہے ہم مریض کا منہ قبلے کی طرف جب کریں گے تو پیر قبلے کی طرف ہو جائیں اس میں ہمارے اکابر علماء غور تدبر کے بعد میں یہ مسئلہ لکھا کہ جب امام بڑے نمازی پر قیام معاف ہو جائے اور اس کا منہ قبلے کی طرف کرنا تو اس کے پاؤں قبلے کی طرف کرے اور کرنے کے بعد جب وہ نیت کرے تو اپنے پیروں کو سمیٹ لے بالکل پیروں کو قبلے کی طرف نہ کرے بلکہ اپنے پیروں کو سمیٹ لے تاکہ قبلے کی کوئی بے حرمتی نہ ہونے پر اور اپنے دونوں پیروں کو قبلے سے سمیٹنے کے بعد اور اس کے بعد نماز کی نیت کرے تاکہ قبلے کا آداب بھی ملوز رہے اور اس کی نماز بھی ہو جائے تو یہ نماز کی دوسری شرط قیام کا پایا جانا ایک غلطی کا میں اضافہ ہر درس میں کرتا ہوں وہ یہ یہ ہماری یہاں کثرت سے میمن حضرات موجود ہیں میمن حضرات کی نہ جانے سو پچاس پہلے کون سا مولوی آیا ہوگا باٹوا باٹوان ہندوستان اس نے عورتوں کو یہ سمجھا دیا کہ دو رکعتیں پڑھنی ہیں کھڑے ہو کر دو پڑھنی ہے بیٹھ کر لیجیے اب تک اسی پر عمل ہو رہا ہے بوڑھی عورتیں جو ہے وہ ماننے کے لیے بھی تیار نہیں کوئی کہہ رہے تھے تم ہو تمہارے مولا ہمارے وہ مولانا آئے تھے وہاں انہوں نے وہ بات کہی تھی پچاس برس تم نماز پڑھ نہیں مان دو کھڑے ہو کر پڑھتی ہیں دو بیٹھ کر کے پڑھتی ہیں آپ یقین جانیے گولیاں انہوں نے پوری زندگی کی نمازوں کو ضائع کر دی ظاہر کہ نماز میں قیام شخص اگر پہلے والی بیٹھ کے پڑے تو کئی خرابی پیدا ہو جائیں گی یعنی تقبیر تحریمہ وہ درست نہیں تقبیر تحریمہ کا قیام وہ نہیں ہوا اور نماز میں قیام اگر نہیں ہوگا اور بے گزر کسی نے بتا دیا مسئلہ تو مسئلے کو غلط سمجھ گئے تو غلط سمجھنے میں کیا ہوا کہ وہ ابھی تک بات بوڑھی اور آپ بھی کوشش کریں سمجھانے ہم بھی کوشش کرتے ہیں سمجھانے کی کہ چاروں رکت ہو کھڑے ہو کر کے پڑھے دو رکت بیٹھ کر دو رکعت کھڑے ہو کر پڑھنا اپنی نمازوں کو عزیزان گرامی ضائع کرنا البتہ نوافل میں قیام فرق نہیں ہر چند کے نوافل بیٹھ کر ہو جائیں لیکن نوافل کو کھڑے ہو کر کے پڑھنا زیادہ ثواب یہ جو بزرگان دین کو دیکھو فلاں صاحب بیٹھ کر نماز پڑھتے وغیرہ ہوتا یہ اصل میں کہ یہ نماز اتنی کثرت سے پڑھتے ہیں کہ پیروں پہ برم آ جاتا ہے تو پیروں پہ برم اور تکلیف کی وجہ سے نوافل وہ بیٹھ کر کے پڑھتے ہیں لیکن کھڑے ہو کر کے پڑھنا زیادہ سوال بیٹھ کر کے نوافل پڑھنا نوافل ہو جائیں اور جائز اور نوافل میں تقبیر تحریمہ کے لیے قیام بھی شرط نہیں بیٹھ کر کے بلے یعنی بیٹھے وہ تقبیر تحریمہ کا اس میں قیام شرط نہیں وہ بھی صرف نفل نماز کے لیے سنت اور دیگر واجبات منت کی نماز وہ بھی واجب ہوتی ہے فرائض تراویاں وغیرہ یہ سب جو ہے ان سب میں کھڑے ہو کر کے پڑھنا اور کھڑے ہو کر تقبیر کہنا یہ عزیزان گرامی بہت ضروری ہے تو ہم نے یہ نماز کا دوسرا فریضہ کلام علام ہے کہ ہر حالت میں کلام ہوگا کیا جائے اور اگر کہیں کلام کا موقع نہ ملے جیسے آپ جہاز میں جا رہے ہیں کشتی میں جا رہے ہیں کسی جگہ کھڑے نہیں ہو سکتے تو ایسی صورت میں بیٹھ کر کے پڑھ لیں چھوڑیں گے نہیں بیٹھ کر پڑھیں اور بیٹھ کر پڑھنے کے بعد اپنی منزل مقصود پر جا کر ان نماز کا ارادہ کریں ان نماز کو لوٹائیں تاکہ جو وقت جا رہا نماز اگر آپ نے نماز پڑھ لی تو نماز چھوڑنے کے گناہ گار نہیں ہو لیکن کسی حالت میں نماز معاف نہیں کہ کوئی صورت ایسی ہو کہ نماز ماں ہو جائے ایسی کوئی صورت جو ہے وہ سوائے خواتین کے وہ اللہ میں خواہش اس کے علاوہ خواتین اور مرد کسی پر بھی ابھی زیادہ گرامی نماز معاف لی یہ مریض ہو اور مریض میں ہم ہیں بہت بڑے بزرگ ہمارے گزرے صدر الشریع مولانا امجد علی صاحب رحمت اللہ مصنف بہار شریعت ہم نے ان کے شاگرد رشید بہت بڑے استاد تھے فقیر حضرت علامہ مفتی شریف الحق صاحب رحمت العالث اپنے کانوں سے یہ باتیں سونا ہم اجمیر شریف کے سفر میں تھے تو حضرت صدر الشریہ کی طبیعت سڑا اثر کا وقت تھا اور رشی آ گئی بے ہوش ہو گئی بے ہوشی کی حالت میں اثر کا وقت چلا گیا مغرب کی نماز میں آنکھ کھولی جن میں بزرگوں کے واقعہ بتا رہا ہوں کہ اپنی نمازوں کو کس قدر وہ محفوظ آنکھ کھلی تو انہوں نے پوچھا کیا اصل کی نماز پڑھی میں حضور آپ تو بیمار چکر آ گئے کہ غشی آ گئی تو نماز چلی گئی اور قطار رونے شاکر بھی بہت بڑے بڑے علماء کے محدود ان کے ساتھ انہوں نے اپنے علم کو بروئے کار لا کر کا حضور زندگی بھر آپ ہمیں پڑھاتے رہے سارے خفا نے لکھا ہے کہ آدمی بے ہوش ہو جائے تو وہ گناگار نہیں ہوگا اگر نماز سوٹ جائے تو گناہ گار نہیں ہوگا کہ سو جائے غفلت کے لیے نماز چلی جائے پذا پودے گناگار نہیں ہوگا تو آپ نے تو خود ہمیں پڑھایا کہ آدمی پر اشی اور ہوشی طبیعت خراب ہے تو گناگار تو نہیں ہوگا آپ تو گناگار نہیں ہوئے دیکھیے بزرگوں کا معاملہ کتنے پیارے لوگ ہوتے فرمایا گناہ گار تو نہیں ہوئے مگر اللہ کے دربار میں ایک حاضری سے محروم تو رہ گئی ایک حاضری سے اللہ کے دربار میں محروم تو رہ گئی یہ محرومی محروم ہی کہ اگر کچھ ہو آدھی نماز نہ پڑ سکی تو محرومی تو ہے کہ اللہ تبار کا سازا کے دربار میں ایک حاضری میں محروم ہو گئے یہ کتنی عجیب و غریب بات تو بزرگ گار اپنی نمازوں کا اس طریقے سے تحفظ کیا کرتے اور ہم نے بارہ نماز کی حالت میں کہا امیر المومنین حضرت عمر فاروق امیر المومنین پر بنے سب سے پہلے اپنے تمام گورنروں کو خط لکھا سب کو خط پہلا خط ان کا یہ تھا خبردار سب نماز کی پابندی کرے کوئی نماز کو ضائع نہیں کرے چونکہ تم پر سرکاری کام کی ذمہ داری تم لوگ امانت دار دیانت دار لوگوں کی امانتیں سرکار کا مال تمہارے پاس تم عدل قائم کرو گے مقدمات آئیں گے تمہارے ساتھ ان میں تم لوگوں کو تعلیم اور سزا دو گے تو کوئی آدمی اگر اللہ کی امانت کو ضائع کر دے پھر دوسری باتوں میں کیسے بھروسہ کیا جا سکتا کہ وہ سب امانت دار ہو تو اس لیے فرمایا کہ نماز یہ سب سے بڑی امانت داری اللہ تبارک تعالیٰ کی ایک امانت جس کو ہر مرتبہ ہمیں اس کو ادا کرنا ہے بغیر فرض اور اپنی نمازوں کو ضائع کرنے سے بچل یہ ہماری عادت وقت وقت ہم جمعے میں بھی عرض کریں گے بات کڑوی ہوتی اچھی نہیں لگتی آپ کو یہ بات مجھے بتائیے کہ ایک نماز کا وقت معین ہے یہ نہیں کہ سوا بجے ہو رہی کہ آپ سوا بجے دکان سے اٹھ کے کیوں آتے کیا بات جلدی اٹھ کر کے آپ کیوں آتے دیر سے اٹھے ہیں الٹا سیدھا استنجا کیا الٹے سیدھے ہاتھ پانی کے مارے اور کھڑے ہو گئے نماز میں اور نماز میں کھڑے ہو کر سارا پانی صاف کر رہے ہیں سارا تعلیموں پر گر رہا ہے آپ کے پاس وقت ہی نہیں کیا وضو کا پانی صاف کریں تو اس میں نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ نماز میں خوشی اور خزو جو ہے وہ ابھی زیادہ کے نام میں فائدہ نہیں ہوتا اب میں بتاؤں آپ کو کل جمعہ کا دن ہے کتنا بڑا جمعہ ہے اور رمضان کا جمعہ ایک جمعے کا ثواب اور ستر جمعے کے برابر ٹھیک جی، اب کل دیکھیے کل سے تو نماز آپ یہاں پڑھے کل اگر آپ وہاں اوپر نماز پڑھیں نماز چھوڑیے نہیں اوپر کے حصے پہ نماز پڑھیے اور نماز پڑھنے کے بعد جمعے کی اہمیت کو دیکھیے کتنی اور جب جمعے میں امام سلام پھیری السلام علیکم رحمۃ اللہ السلام علیکم رحمۃ اللہ پیچھے دیکھیے آپ کے کتنے سو آدمی کھڑے ہو کر اپنی رکت پوری کریں گے یعنی جمعے میں بھی ہمیں دو رکعتیں نصیب نہیں ہوتی اپنی مصروفیت کی وجہ سے آپ پیچھے جا کر دیکھیے تو پتا لگے گا کہ سو دو سو آدمی جو تعمیر سے آیا ہے وہ آدمی اپنی اپنی نماز پڑھ رہا ہوگا کیا اتنا بے عربی کا شکار ہو گئے مثلاً شب قدر شب قدر ہے یا جتنی بھی شبیں ان میں ہم کیا کرتے ہیں لوگوں کی سہولت کے لیے ہمارے یہاں کا معمول ہے کہ پندرہ منٹ بڑھا دیتے ہیں پندرہ منٹ کس لیے پڑا تاکہ لوگ وقت پر آ جائیں نماز کو پائیں مگر سبحان اللہ ہم تو اپنے سستی کے اتنے آدھی اتنے آدھی ہو گئے کہ پندرہ منٹ نماز بڑھ بھی جائے پھر بھی آپ دیکھیں کہ پیچھے بے شمار لوگ کھڑے ہو کر اپنی نماز پڑھ رہے ہوں یعنی ہم نماز میں عبادت میں اتنے کاہل ہو گئے اتنے سست ہو گئے کہ دنیا بھر کے کاموں میں مستعد لیکن نماز میں بالکل سست سمجھانے کے لیے بات کہتا ہوں کہ ہمارے یہاں سستی کا دین ہے کسی اور کام میں نہیں دیکھیں گے کہ سستی ساری سستی ہمارے یہاں دین میں کسی وقت میں کسی پروفیسر صاحب نے بچوں کو کہا بھائی جتنے سست بچے ہیں وہ ہاتھ اٹھا دیں جتنے بچے تھے سب نے ہاتھ اٹھا دیے پتہ لگا کہ سب سست ہیں ایک بچہ بڑا معصوم چہرہ بنائے ہوئے بیٹھا تھا استاد کے سامنے اس نے ہاتھ نہیں اٹھایا تو استاد نے بچوں کو ڈانٹا کہ دیکھو کمبر تم اتنے سارے ہاتھ اٹھاؤ دیکھو یہ بچہ پوری جماعت میں مستعد یہ جو ہے یہ ہوشیار بچہ رکھتا تم نے ہاتھ کیوں نہیں اٹھایا کہ استاد جی میں نے سوچا کون کتنی اوپر ہاتھ اٹھایا جائے پتا لگا کہ وہ سب کا دادا نکلا تو کم سے کم بھائی نماز میں تو مستعد ہو جاؤ جو وضو کا وقت ہے ٹھکانے سے اڑ جاؤ جو نماز پڑھنے کا وقت بت پر آؤ جن نمازوں سے پہلے سنتیں ان سنتوں کو ادا کرو تو کیا ہوگا مجھے بتائیے کیونکہ بہت ٹائم کم رہ گیا پتا نہیں شاید ایک درس ہوگا یا نہیں یہ جی، مجھے بتائیے کہ ہم میں کتنے دیر کام کرتے کتنے دیر کام کرتے کتنی مرتبہ تصویر پڑھتے ہیں کتنی مرتبہ اللہ کا نام لیتے ہیں کتنی مرتبہ قرآن پڑھتے ہیں میرا اندازہ میں اپنی بات کرتا ہوں کہ ہمیں پورے چوبیس گھنٹے میں ایک نماز جس کو ہم پڑھتے ہیں اور نماز کا بھی اگر یہ حال ہو اب مجھے بتائیے کیا سامان مقرر اللہ اس کے رسول کے دربار میں کیا شکل لے جائیں اور کیا ہماری نجات کے بعد کم سے کم نماز ایک ہی کام پورے دن میں پورے چوبیس گھنٹے نکالے تو مشکل سے گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ اس کا دوران یا بنتا ہے کے لیے نماز کی پابندی کیجیے اپنے وقت پہ پڑھیے اور اطمینان اسے پڑھیے اور پھر اس کے بعد اللہ سے امید رکھیں کہ اللہ و تعالیٰ یقیناً ہماری عبادتوں کو قبول کرے اور صوفیہ فرما سے نماز جتنی اچھی ہوگی جتنی بہتر اعمال میں حسن پیدا ہوگا دیگر معاملات میں حسن پیدا ہوگا اخلاق آدمی کے اچھے ہوں گے برائیوں سے آدمی پرہیز کرے گا یہ سب سے اہم فریضہ نماز ہے اسلام کے قبول کرنے کے بعد وہ چونکہ اساس اور بنیاد ہے کل میں نہ ہاں، روزہ کب رکھیں گے سان سکاط کب دیں گے جب آپ پر واجب حج کب کب کریں گے آپ جب کہ آپ کے پاس زیادہ رہا پوری عمر میں ایک مرتبہ آپ حج کر لیں یہ سارے کام تو اپنے اپنے وقت لیکن نماز کے لیے تو روزانہ آپ کو پانچ مرتبہ نماز پڑھنی ہوگی امید ہے آپ اس کا خیال رکھیں گے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو رب کریم عمل کی توفی پتا فرما ہے تو ایک درس اگر ہوا کچھ امید کم لگ رہی اگر ہوا تو ان شاء اللہ اس میں ہم تلاوت قرآن کے مسائل جو نماز کا تیسرا فریضہ ہے کہ قرآن مجید قرآن حمید کی تلاوت اس کو اور اگر ایسا نہ ہوا تو کل جمعہ تو جمعہ الوداع اس کے بعد والا جو جمعہ ہوگا